نجران کے علاقے سے دس عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آیا آپ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے سنائے اس کو سن کر ان کے ذہن کی گرہیں کھل گئیں انہوں نے خدا کو پہچان لیا ان پر یہ منکشف ہوا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس انکشاف حقیقت کے بعد ان کا جو حال ہوا وہ قرآن میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اترا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے قرآن کے الفاظ یہ ہیں وزا سنو ما انزل علی الرسول ترا آم تفیض من الدم مما عرف من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین یہ سورہ مائدہ کی آیت تراسی ہے مذکورہ اہل ایمان کو جب ایمان کا شور ملا تو وہ بے اختیار رو پڑے رونا کوئی سادہ واقعہ نہیں یہ اندرونی طوفان کا ایک خارجی اظہار ہے جب حقیقت کا ادراک دل کے تار کو چھیڑ دیتا ہے جب ایک عظیم انکشاف سے آدمی کا سینہ پھٹ جاتا ہے جب خدا اور بندے کے ملنے سے بندے کی تاریخ دنیا روشن ہو جاتی ہے اس وقت انسان کے دل میں حجان خیز جذبات اٹھتے ہیں یہ جذبات اپنے نکاس کے لیے جو راستہ پاتے ہیں ان میں سے ایک آنکھوں کا راستہ ہے آنکھوں کے راستے سے آنسوں کا سیلاب بہ کر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آدمی نے قربت خداوندی کا تجربہ کیا ہے آدمی کو اس نعمت ربانی کا حصہ ملا ہے جس کو ایمان کہتے ہیں